ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے کبھی ان کی گو زیارت کبھی ان کی گو زیارت یہی لو لگی ہوئی گئے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے تیری یاد میرا ایمان تیرا ذکر زندگی گئے تیری یاد میرا ایمان تیرا ذکر زندگی گئے تیری یاد میرا ایمان تیرا ذکر زندگی گئے مجھ درد سے نوازا مجھ درد سے نوازا تیری بندہ پروری گئے مجھ درد سے نوازا تیری بندہ پروری ہے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کر مدینے میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کر مدینے میں چلا ہوں سے یہی سوچ کر مدینے میرا کام جستجو ہے میرا کام جستجو ہے تیرا کام رہبری ہے میرا کام جست ہے تیرا کام رہبری ہے کبھی ان کی ہو زیارت کبھی ان کی ہو زیارت یہی لو لگی ہوئی ہے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی گئے نہ ہوا گے کوئی تجھ سا نہ جگہ میں کوئی ہوگا نہ ہوا گے کوئی تجھ سا نہ جگہ میں کوئی ہوگا نہ ہوا گئے کوئی تجھ سا نہ جگہ میں کوئی ہوگا تو حبیب کبریا ہے تو حبیب کبریا ہے تجھ زیب سروری ہے تو حبیب کبریا ہے تجھ زیب سروری ہے کبھی ان کی غوزی کبھی ان کی وہ زیارت یہی لو لگی ہوئی گئے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جانس لگ رہی گئے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جانس لگ رہی گئے مجھے اے فدا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی مجھے اے فدا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی مجھے پتا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میری آنکھ میں نمی ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میری آنکھ میں نمی ہے کبھی ان کی گو زیارت کبھی ان کی گو زیارت یہی لو لگی ہوئی گئے ہم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے ہم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے کبھی ان کی گو زیارت کبھی ان کی گو زیارت یہی لو لگی ہوئی ہے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے غم ہجرے مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے